آج ہمارا موضوع حجر اجتماعیت میں نے ایک بچپن میں کہانی سنی تھی وہ ایک مالک ہوتا ہے اور وہ جو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوتا ہے وہ سب بچوں کو ایک ایک لکڑی دیتا ہے اور وہ آپ نے بھی سنی ہوگی وہ سب بچے جو ہیں وہ لکڑی جو ہے وہ فٹافٹ توڑ دیتے ہیں پھر مالک کیا کرتا ہے وہ اور لکڑیاں لاتا ہے جس طرح لکڑیوں کا پورا گٹھا بناتا ہے کس کے اس کو باندھتا ہے اور سب بچوں کو کہتا ہے آپ اس کو توڑو تو سب مل کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ گٹھا نہیں ٹوٹتا تو مالک کہتا ہے کہ آپ نے اسے کیا سمجھا تو بچے تو حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر مالی ان کو سمجھاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جب تک ہم اکٹھے رہیں گے اس وقت تک ہم مضبوط اور قوی رہیں گے اور جب ہم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو اس طرح بکھر جائیں گے اور ہم ٹوٹ جائیں گے تو بات ہو رہی تھی حج اور اجتماعیت کی تو ہم نے یہ لگا کہ حج تو بہت بڑا پاور اسٹیشن ہے وہ جب ہم فلسطین کے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کل میں بھی پڑھ رہے ہیں خالی حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو ایمان کی زبردست پاور ان کے اندر آتی ہے حج اتنی بڑی ہمارے لیے قوت ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ یہ سپریم پاور اسٹیشن ہے دنیا کے اندر ہمارے ایمان کے لیے یہ سپریم پاور اسٹیشن ہے کہ جو کچھ بھی تکالیف ہونی ہے جو قربانیاں دینی ہے جو مشقتیں دینی ہے جو مل کر رہنا ہے جو اکٹھ ہونا ہے نا وہ آپ کو حج میں نظر آئے گا خالی ایک ملک کا نہیں یعنی آپ تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے کوئی مشرق سے ادھر مغرب سے ادھر شمال سے ادھر جنوب سے بے شمار ملکوں کے لوگ مختلف قوموں کے لوگ ہزاروں رستوں سے آنے والے لوگ لیکن ایک مرکز کی طرف آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں حیران ہو رہی ہیں یونیفارم بھی جیسے پہن رکھے ہوئے ہیں ان کی عورتیں بھی سب کی سب ساتھ لباس میں ہیں دنیا حیران ہے کہ زمین اور آسمان کے بادشاہ کی یہ فوج جو محبت اور اتحاد کے جذبوں سے لبریز ہے یہ زبان سے اللہ لبئی اللہ لبئی اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے مرکز کے قریب آتے جا رہے ہیں اور جو جو مرکز قریب آتا جا رہا ہے دائرہ سمٹتا جا رہا ہے سب مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یوں دنیا دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے یہ زبردست مضبوط فوج ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتی ہے اور اللہ ملبے کا نعرہ بھی لگاتی ہے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہا یہ مسلمان ہیں کہا یہ کس کی فوج ہے کہا بادشاہ یہ مالک ہے تو سما کے بندے ہیں اکٹھے کیوں آئے ہوئے ہیں یہ اجتماعیت کی شان تو دنیا کو دکھانا مطلوب ہے تو مسلمانوں کو ہلکا نہ سمجھو یہ زر اکٹھے ہو گئے تو یہ آندھی طوفان ہے یہ قطرے اکٹھے ہو گئے تو یہ سیلاب ہے یہ ایک مرکز کے جب جمع ہوتا ہے جس دن آپ نے دیکھا ہوگا جب یوم ارفا تھا اور پوری دنیا کے اندر کے مسلمان جب یہاں پر آئے ہوئے تھے اور اکٹھے ہوئے تھے اور کیا آئزانہ شان کے ساتھ سر جھکائے ہوئے بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی ہے سب راز و نیاز رب سے کر رہے ہیں امیر بھی ہے غریب بھی ہے نیک بھی ہے بد بھی ہے سب رو رہے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور رب کی رحمت کا انتظار بھی کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور پیار کس طرح علامہ اقبال نے یہ کہا تھا اپنے ملت سے رابطہ استوار رکھ ویوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی باہر آ گئی ہے یہ اجتماعیت اور یہ حج یہ میں سکھا رہی ہے سب مل کے اللہ کے رستے کو مضبوط تھام لو اور الگ الگ نہ ہو کیا نبی وسلم کیا فرما رہے ہیں سلاستن بھی سفر ہے اگر تین آدمی بھی سفر میں ہوں فری میں رو ابو داؤد تو کوئی ایک اس میں امیر بنا لو مدتوں سے جاتے آتے ہم نے تو کبھی امیر نہیں بنایا تھا ہائی نے سکھایا تمہارا جو قافلہ نکل رہا ہے تمہارا امیر کون ہے وہ ہم سے پہلا قوم برباد کر پوچھتے ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب سفر کی حالت میں لوگوں پر اجتماعیت بنانا فرض کیا گیا تو یہ بات بدل جا اجلہ ضروری ہے کہ اہل ایمان ایک جماعت کی شکل اختیار کریں اور اللہ یہ پریکٹس ہمیں ذریعے سے کروا رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں ایک آپ کا امیر ہے ذمہ دار ہے وہ آپ کا خیال رکھنے والا موجود ہے حالانکہ سب مل کے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں لیکن سب یک رنگ یک جان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احتیاط اور احتیاط اور حفاظت کے لیے کیا سمجھایا تھا آپ نے دیکھو گا آج پہ جب آپ جاتے ہیں تو مار رہے ہوتے ہیں کنکریاں شیطان کو آج نے فرمایا جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور ریوڑ سے الگ ہونے والی بکریوں کا بآسانی شکار کر لیتا ہے اس طرح شیطان انسانوں کا بھیڑ گیا اگر جماعت کر نہ رہیں گے تو یہ ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے یعنی تم جماعت کی پاور سے اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط بھی کیسے کان نام بنیاد مرسوس گویا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی جو شیطان کو یہ پریشانی لگی کہ اس کو تو جنت سے نکالا تھا میں نے بہلا بہلا کے پھسلا پھسلا کے یہ واپس جنت میں جا رہے یہ تو میں اپنے آپ کو پاک کرا کے جا رہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھا دی آپ نے کہا جو جب جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہیے اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہوں تو دور ہو جاتا ہے طریقے بتائے آداب بتائے کہ فلا جدالا جب ملنا تو لڑائی جھگڑے نہ کرنا فساد نہ پھیلانا محبت کا رویہ اپنا نا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لانا یہاں کی کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا نہیں کسی کو مارنا نہیں کیڑے مکوڑوں کو بھی نہ مارنا دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے یہ کیسے اتحاد کے دائیں ان کے پاس تو بڑا پاور آ گیا ہے یہ تو محبت اور دوستی کی لازوال داستان بنتے جا رہے ہیں وہ جو ہے نا قرآن میں رہو ماؤ بہن مسجد لل آپس میں تو یہ رحیم ہے لیکن کفار کے ساتھ شدید ہے ان کو دیکھ کے تو یہ نہیں بچ سکے گی اور دیکھ رہی ہے کہ بظاہر تو دیوانے لگتے ہیں مگر دراصل فرزانے ہیں ایک ہی تصویر میں پر موتیوں کے دانے ہیں آپ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تیری شان ہے کیوں نے ہم کو متحد کر دیا اور ایک بات آپ کو بتا دوں جس دن حاجی کو یہ شعور آ گیا جس دن حاجی کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہاں رہنے متحد رہنے میں میری کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں تو پھر وہ دن عبر کی مرانے کا آخری دن ہوگا عبر کی بساط لپیٹ دی جائے گی اس کا غروب ہو جائے گا اور دنیا اسلام کے نور سے منور ہو جائے گی اور آپ کو یہ گونج سنائی دے گی کہ یہ دنیا جگمگائے گی نور لا سے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اور وہ بات کہ یہ پیغام مجھے پیارے نبی نے دیا تھا اور بلکہ خالی پیغام نہیں دیا تھا آپ نے جب ہماری رہنمائی کی تھی نا تو آپ نے ایک بات یہ کہہ دی تھی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں پانچ باتوں کا جماعت بن کر رہنے کا ہجرت کا جہاد کا سما کا اور اطاعت کا یعنی میری حاجی بہن ہو سب یاد رکھنا دل میں بسا لینا جس دن آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ خطرہ سمندر میں مل گیا حاجی اجتماعیت کا حصہ بن گیا ہے تو وہ دن کیا میں نے کہا تھا کہ کفر کے حکمرانی کا آخری دن ہوگا اور پھر کیا پیغام ہمیں ملا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنا کچھ نہیں معاذ دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں واخر الدامانہ ہم دل